وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع لليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم محترم سامعين حاضرین مسجد نوجوان ساتھیوں دینی ماں اور بہنوں ہم نے سور ہجر کی ایک آیت پڑھی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام پر بے شمار احسانات جو کیے تھے بے شمار نعمتوں سے جو نوازا تھا ان میں سے ایک عظیم ترین نعمت کا عظیم ترین نعمت قرآن پاک کا تذکرہ کیا ہے یہ پورا قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے یہ پوری کائنات کے لیے رحمت ہے سب کے لیے عبرت و نصیحت کا سرمایہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ قیامت تک باقی رہنے والا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے آپ نے ساتھ روایا ہم سے پہلے بہت سارے انبیاء دنیا میں آئے ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے موجودہ عطا کیا تھا لیکن ہر نبی کا موجودہ نبی کے ساتھ دنیا سے ختم ہو گیا ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے موجودات عطا کیے ہیں ان میں ایک موجودہ ایسا ہے کہ میں دنیا سے چلا بھی جاؤں گا تو تاکہ آمد باقی رہے گا وہ قرآن پاک ہے یہ قرآن پاک یہ عظمت والی کتاب جس کو قرآن پاک نے ذکر للعالمین کہا ہے اور جس کو عبا للمتقین کہا ہے یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اس پورے قرآن پاک کے اندر ایک سورت سورت الفاتحہ ہے جس کی سب سے زیادہ عظمت ہے اور سب سے بڑی اہمیت ہے سورت الفاتحہ کا تذکرہ کرتے ہی اسی لیے نبی اللہ رب العالمین عالمین نے فرمایا اے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ہم نے کسی کو مال دیا کسی کو دولت دیا کسی کو حکومت دیا کسی کو سلطنت دیا آپ ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہ رہ کریں کیوں ہم نے ان تمام نیم چیزوں سے ایک بڑی چیز آپ کو دیا ہے کیا ہے آتینا کا سب امر المتانی سات آیتوں والی سورت سورت الفاتحہ آپ کو ہم نے دیا ہے یہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت قرآن اور قرآن کے اندر بھی یہ سورت الفاتحہ بڑی عدمت والی سورت ہے اس سورت کا نام سورت الفاتحہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ انسان جب قرآن لکھنے لگتا ہے تو سب سے پہلے سورت الفاتحہ لکھتا ہے قرآن انسان پڑھنا چاہتا ہے قرآن کھولتا ہے تو سب سے پہلے سورت الفاتحہ فاتحہ کے معنی آتے کھولنے والی فتح کھولنے والی چیز یہاں تک کہ مسلمان جب نماز پڑھتا ہے تو نماز کی ابتدا اور شروعات بھی مرد مومن الحمد للہ رب العالمین سے کیا کرتا ہے اسی طرح سے اس سورت کے اور مختلف نام ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگوں یہ سورت الفاتحہ ہے اللہ نے ہم کو دیا ہے یہ ام القرآن یہ ام القرآن ہے پورے قرآن پاک کا خلاصہ اور مغز تیس پارے کا خلاصہ اور مغز نشوڑ اللہ رب العالمین نے سورت الفاتحہ کے اندر رکھ دیا ہے اسی بنا پر دنیا کے اندر ہر مسلمان جب نماز پڑھتا ہے تو اس کے اوپر سورت الفاتحہ کی قرآد کرنا اللہ تعالیٰ نے فرق کرا دیا اور سورت الفاتحہ کو نماز کا ایک رکن قرار دیا ہے سورت الفاتحہ کی بڑی اہمیت بڑی فضیلت ہے حدیث کے اندر آتا ہے بعض روایتوں میں آیا امام بخاری مسلم ابن ماجہ بلکہ پورے اصحاب نے صحاب اکرام کے جماعت سے حدیث نقل کیا ہے جس میں ابئی کاب ہے ابو سعید ابن المعلہ ہے انس ابن مالک رضی اللہ عنہ مجمعین ہیں یہ تینوں صحابہ سر فہرست ہیں حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن ابئی کاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھے تھے ابئی کاب سید القرہ ہیں ان کو سید القرا کہا جاتا واقع ام نقابی آپ نے ہمارے جتنے صحابہ ہیں ان میں سب سے بڑے حافظ اور قاری قرآن پاک ابئی اوبئی نقاب ہیں ابئی نقاب نماز پڑھ رہے تھے اور نبی علیہ السلام نے پکارا یا اوبئیو یا ابیو آپ کو کوئی ضرورت پڑی آپ نے اوبئی نقاب کو پکارا لیکن اوبئی نقاب نماز پڑھ رہے تھے اس لیے آنکھ کی ترشی نگاہوں سے تو نبی علیہ السلام کی طرف ہے میں دیکھا کہ آخر اللہ رسول کسی پریشانی میں تو نہیں ہے کیوں ہم کو پکار رہے ہیں لیکن جب دیکھا کوئی پریشانی میں نہیں ہے تو فقط فصلات ہو انہوں نے اپنی نماز جاری رکھی لیکن نماز کو مختصر کر کے فوراً نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا لبئی رسول اللہ آپ مجھے کیوں پکار رہے تھے نبی علیہ السلام سلاس او بھائی ہو یم نو کان تجھی بنی تجھی بنی ان دعوتوں کا ہم نے تجھ کو پکارا اور ہم تمہیں بلا رہے کہ یا او اوبئی ذرا جلدی آؤ کس چیز نے تم کو ہمارے پاس آنے سے منع کر دیا تھا کیوں تم رک گئے تھے کیوں نہیں ہمارے پاس آئے ابن کاب نے کہا یا رسول اللہ تو سلی میں نماز پڑھ رہا تھا نماز کی حالت میں تھا آپ کی آواز میں نے سنا لیکن نہیں آ سکا چونکہ نماز تھا میں نماز میں تھا لیکن نماز کو ہلکی گھلکی کر کے جلدی ختم کر کے مکمل کر کے فوراً آپ کے پاس میں آ گیا آپ نے ساتھ میں یا اوبئی اما تالم اما تالم ان انما ان ضلع کیا آپ تم کو معلوم نہیں ہے میں تم کو پکار رہا تھا اور تم نماز پڑھ رہے تھے اور کیا تم کو معلوم نہیں ہے تم تو سید القرا ہو تم تو اکرو کم ہاں، ہاں، ہاں، سب سے بڑے قاری اور حافظ ہو کیا تم کو یہ پتا نہیں کہ اللہ نے جو قرآن ہمارے اوپر نازل کیا ہے اس قرآن میں رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے یا رسولی اِدا دہ اے ایمان والو جب اللہ اس کے رسول تم کو پکارے تو کسی بھی حالت میں ہو رسول اللہ کے پاس حاضر ہو جایا کرو کیا تم کو یہ معلوم نہیں ہے تم نماز توڑ کر کے کیوں ہمارے پاس نہیں آ گئے حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا برا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یہ آیت مجھے یاد ہے لیکن میں یہ نہیں سمجھتا تھا کہ اس آیت میں آپ کی آواز پر لبے کہنا اور آپ کے بلانے پر فوراً آپ کی خدمت میں حاضر ہو جانا اتنا ضروری ہے کہ رب کے لیے نماز پڑھیں تو نماز بھی توڑ کر کے آپ کے پاس ساتھ پہنچنا ضروری ہے اتنی اہمیت ہم کو معلوم نہیں تھی لیکن یا رسول اللہ لا اعود اللہ اب آپ سے میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ انشاءاللہ ایسی کوتا ہی نہیں کروں گا میں نماز پڑھتا رہوں گا اور آپ کی آواز کانوں پر پہنچے گی تو نماز توڑ کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جایا کروں گا اس سے اندازہ لگتا ہے کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا کتنا اونچا مقام و مرتبہ ہے نماز پڑھ بھی رہا ہے اگر نبی آواز لگا دیں تو پہنچ جائے ہاں، ہاں، نماز پڑھ رہے ہیں نبی الحاط نے پکارا اور انہوں نے پہنچنے میں کوتا ہی کی تو نبی الحاظ نام ان کو تبدیل کیا ہم آج مسلمانوں کا کیا حسر ہوگا بیوی کے لیے ہم نبی کے ساتھ چھوڑ دی نبی کے تجارت اور کاروبار کے لیے ہم نبی کی شریعت کو چھوڑ دیں شادی وواہ کا موقع آئے رسم رواج ادا کرنے میں ہم تیس سارے کا قرآن اور نبی رہتا سم کی تیئیس سارا سنت کو ترک کر دیں اس کے باوجود بھی ہم بڑے مسلمان بنے رہتے ہیں میرے بھائی نبی کے ساتھ فرما برداری کرو اس کے بعد آپ نے ساتھ نمایا حضرت اوبئی ابن کاپ کی دلجوئی کے لیے آر فرمایا یا اوبیو یا اوبیو تو حب ان علما کا سورتن لم ينزل في التوراة ولا في الانجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مصرها او كما قال رہے پاکستان یہ سورت الفاتحہ کا مقام و مرتبہ ہے آپ نے ساتھ میں آئے او بھائی کیا میں تمہیں ایک ایسی صورت بتاؤں کہ اس جیسی صورت اللہ نے نہ اس نہ تو تورات میں نازل کیا ہے نہ انجیل میں ایسی صورت ملے گی ولا فی زبور ہے اور نہ تو زبور میں ایسی صورت ملے گی ولا فی قرآن یہاں سے قرآن پاک میں بھی ایسی صورت کوئی دوسری اور نہیں ملے گی حیات اتو تحب یہاں ابئی تحب ان لینا لم ينزل مثلها في القرآن في التوراة ولا في الانجيل ولا في الزبور ولا في القرآن تمہیں ایسی صورت میں بتا دوں جس سے کہ نہ تورات میں ہے نہ انجیل میں نہ زبور میں اور نہ قرآن پاک میں کوئی دوسری صورت ہے میں نے کہا بلا یا رسول اللہ آپ ضرور ایسی صورت بتائیں کہ وہ صورت اتنا اعلیٰ اتنا اونچا مقام مرتبہ رکھتی ہے کہ اس جیسی صورت اللہ تعالیٰ نے آج تک کسی آسمانی کتاب میں نازل نہیں کیا ہے اور خود قرآن پاک میں بھی اس جیسی کوئی دوسری صورت نہیں ہے آپ نے ساتھ نمایا کئی فتح اچھا تم نماز کیسے پڑھتے ہو نماز پڑھ کے بتاؤ ابو سعید خدری اور کہتے ہیں میں نے کہا نیت باندھی اور میں نے کہا نماز پڑھتا ہوں الحمد للہ العالمین آنے آ یاد رکھو یہی سورت الفاتحہ ہے اس جیسی سورت ولدی نفسی دلدی ہی داں نظر فی توراتی ولا فی الانجیلی ولا فل قرآن مصرحا اس ذات کی قسم ہے بھیا یاد رکھنا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے یعنی اللہ شریف کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے اس جیسی سورت سورت الفاتحہ جیسی سورت نازل کیا نہ انجیل میں نازل کیا نہ زبور میں کیا اور نہ ایسی کوئی سورت قرآن پاک کے اندر پائی جا سکتی ہے انہا سب عمر المسانی والقرآن قرآن یہ سات آئے ہیں اور یہ بار بار پڑھی پڑھی جانے والی روایت آئے ہیں میرے بھائیوں یہ پتا یہ چل گیا کہ سورت الفاتحہ جو آج ہم تمام لوگوں کو ملی ہے ایسی سورت اللہ تعالیٰ نے کسی آسمانی کتاب میں نہیں نازل فرمایا تھا حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ رہو سورت الفاتحہ کا یہ مقام و مرتبہ ذرا دیکھو سیوا مسلم رحمت اللہ نے اپنی صحیح میں اور ترمیدی نے اپنی سنن کے اندر ابو رضی اللہ تعالیٰ رہو سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یعنی حدیث ہے قسم بینی و اے میرے بندو اے میرے بندو نے نماز کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کر دیا ہے ہاں، آدھی نماز میرے لیے ہے اور آدھی نماز میرے بندوں کے لیے ہے یہاں نماز سے مراد سورت الفاتحہ ہے سورت الفاتحہ قرآن کی ایک ایسی سورت ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے سراپا نماز کہا ہے فرمایا و بین ابھی ہم نے اپنے اور بندے کے درمیان نماز کو آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے پھر اس کے بعد آپ نے وضاحت کی جب کوئی مرد مومن سورت الفاتحہ پڑھتا ہے کہتا الحمد للہ رب العالمین یہ سورت الفاتحہ کا ترجمہ بھی وعدے ہو گیا ہے اس حدیث کے روز میں آپ نے ساتھ رمایا جب بندہ کہتا ہے الحمد للہ ہر قسم کی تعریف صرف اللہ اولا شریف کے لیے ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں اے فرشتوں ذرا دیکھو آدم کی اولاد ہمیں دنی ابھی میرے بندے نے میری حمد و سنا بیان کر دیا اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم اللہ تعالی رحمان ہے بڑے مہربان اور بڑے رحم کرنے والے ہیں رحمان الرحیم ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے اے فرشتو اسنا علیہ ذرا دیکھو تو میرے بندے نے میری کتنی بڑی سنا بیان کر دیا ہم کو رحمان رحیم کہتا ہے پھر جب کا بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین مالک یوم الدین قیامت کے دن حساب کتاب کا اللہ تعالیٰ ہی مالک ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں دیکھو مچھنی ابھی میرے بچے نے میری بزرگی بیان کر دیا اعتراض کر رہا ہے کہ قیامت کے دن میرے علاوہ کسی اور کو کوئی اختیار نہیں ہوگا لیکن ہم تمام لوگوں نے قیامت کا سارا اختیار بھی پیروں فقیروں کو دے رکھا ہے وہ بخشوائے گا زبان سے کچھ اور اعتراض اور دل اور عقیدے میں کچھ اور غبار بھرا ہوا ہے نبی رحفاق صاحب فرماتے ہیں جب بندہ یہ تین آیتیں پڑھتا ہے الحمد للہ رب الرحمن اور مالک الرشید الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لی یہ تینوں آیتیں میرے لیے ہیں ان میں بندوں کا کوئی ایک نہیں صرف بندے ایمان رکھے زبان سے میری حمد و سنا اور تنجید و بزرگی بیان کرتے رہیں یہ تین آئتے ہوئی اور جب بندہ کہتا ہے چوتھی آیت پڑھتا ہے نام دو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بینی و بین ابھی والے اب ما سال یہ آیت جو ہے اس میں آدھی میرے لیے ہے اور آدھی آیت میرے بندے کے لیے ہے لیکن فرشتے یاد رکھو والے اب ماں سال میرا بندہ جو کچھ مجھ سے مانگے گا میں اس کو دیکھتا گا یہ سورت الفاتحہ کا مقام ہے نام دو اے اللہ ہم صرف تیری آپ کی عبادت کرتے ہیں آپ کے علاوہ کسی کے سامنے نہ ہاتھ پھیلتے ہیں نہ یہ پیشانی ہماری جھکتی ہے نام بدو ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں یہ بند صرف بند یہ میرے لیے وہ اور اللہ جس طرح سے ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں ایسے ہی ہم صرف آپ ہی کی مدد چاہتے ہیں کیا کرا بدو کر سہ اس کے بعد جب بندہ کہتا ہے اب بندے نے اللہ اپنے لیے مانگنا شروع کیا ابھی تو سب کچھ اللہ تعالیٰ کا گن گا رہا تھا اب آگے پڑھتا ہے یہ دن شراط المستقیم شراط الدین یہ تینوں آئے جب پڑھتا ہے پہلی آئے یہ دن شراط المستقیم اللہ ہم کو سراط مستقیم عطا کر دے نمبر دو شراط الدین اے اللہ ہم کو ان نیک بندوں کی راہ پر چلانا جن بندوں پر آپ نے انعام کیا ہے اور وہ کون سے ہیں انبیاء ہیں صدیقین ہیں شہدا ہیں صالحین ہیں یہ چار قسم کے نیک بندے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے تو بندہ مسلمان جب کھڑے ہو کر کے کہتا یہ تیرا سراط المستقیم اللہ ہمیں سراط مستقیم نصیب فرما سراط الدین الحم علیہ اللہ مجھے ان نیک بندوں کی راہ پر چلانا جن پر آپ نے انعام کیا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ دن سراط المستقیم سراط الدین تیسری آیت جب پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم مربین اللہ یہود سارا کے طریقے پر نہ چلانا تو اللہ تعالیٰ فرماتے کیا ہے فرشو گوار ہو ان تین آیتوں میں میرے بندے نے مجھ سے تین چیزیں مانگی ہیں ایک چیز تو یہ مانگی کہ میں اسے سرات مستقیم نصیب کروں نمبر دو ابیاں شہدا صالحین اور صدیقین کی راہ پر چلاؤں تیسری چیز باقی ہے اس نے کہ یہود نسارا کے راستے سے میں بچاؤں تم میرے فرشتوں تم گواہ رہو والے اب جی ماسال میرے اس بندے نے جو تینوں چیزیں مانگی میں نے اسے تینوں کو عطا کر دیا مل گئی اس کو یہ تینوں چیزیں لیکن شرط یہ ہے کہ سب کے دل کے دل کے ساتھ ذرا الفاتحہ تو ہے یہ ساتھ آئے تھے لیکن پوری تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کے توفیق سے فرمائے اسی لیے اللہ صحیح مسلم صحیح مسلم اور سنن میں صحیح کہ حدیث نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں حضرت جبرائیل آپ کے سامنے آئے ہوئے ہیں جبرائیل امین یہ نہیں بتاتے میں کیا آیا ہوں جبرائیل امین آپ سے گفتگو کر رہے ہیں اچانک چھت پھٹنے کی دیوار گرنے کی ایک آواز آئی نبی علیہ السلام دائیں دیکھتے ہیں بائیں دیکھتے ہیں آگے پیچھے دیکھتے ہیں شمال جنوب مشرق اور مغرب دیکھتے ہیں اوپر نیچے نا سیاہ مبارک ڈالتے ہیں چھت بھی اپنی جگہ پر درست ہے دیواریں بھی اپنی جگہ پر درست ہیں لیکن آواز اتنی خطرناک تھی کہ معلوم پڑتا ہے کہیں کوئی دیوار پھٹ پڑی ہے یا چھت پھٹ گیا ہے چھت پھٹ گئی ہے آپ پریشان ہیں جبرائیل امین کہتے ہیں آپ کیوں پریشان ہیں اے جبرائیل امین اے محمد وسلم آپ کیوں اتنا پریشان ہیں نبی کا فرمایا یا جبرائیل ایسی خطرناک آواز میں نے نہیں سنی تھی معلوم پڑ ہے کہیں کہیں دیوار پر گر گڑی گئی یا چھت کہیں پھٹ گئی ہے کہا کہ نہیں بات اصل یہ آج آپ کے پاس آج آپ کے پاس میں بیٹھا ہوا ہوں اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس ایک ایسے فرشتے کو نازل کیا ہے جو آج تک فرشتہ زمین پر نہیں اترا تھا اور اس فرشتے کے لیے ایک ایسا دروازہ آسمان کا کھولا گیا ہے جس دروازے کی آواز آپ نے سنی ہے وہ کہیں مکان کی دیوار اور مکان کی شک نہیں ہے آسمان کا وہ دروازہ ہے کہ جب سے اللہ نے دروازہ بنایا تھا آج تک وہ دروازہ کھلا نہیں ہے اس دروازے کے کھلنے کی آواز ہے اور یہ فرشتہ جو آیا ہے وہ آپ کو بسا میرے پاس آیا کہ بے رب کی جانب سے آپ کو بشارت دے دوں اب سر بے نور نہیں نور ہیں ان کی بشارت دے دوں ایک سورت الفاتحہ ہے اور دوسری سورت البکرا کی آخری آیات ہیں یہ بشارت دے دوں اور بشارت کیا دے دوں لم ہر ہوما ہوا اللہ ان میں سے ہر ہر ہر جملہ جو آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے پڑھیں گے ہر جملہ جو مانیں گے اللہ تعالیٰ جو جملے میں مانیں گے وہ چیز آپ کو ضرور عطا کر دے گا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب سمائے سورت الفاتحہ پڑھنے اس کو سمجھنے کی توفیق دے اقول کو لہٰذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ الحمد للہ وقفا وسلام علی عباد الذین اصطفى اما بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رب اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے آپ کو دو چیزیں ایسی عطا کی ہیں اللہ اکبر ایسی عطا کی ہیں نب یوں نبی کا فرق آپ سے پہلے کسی نبی اور پیغمبر کو دونوں چیزیں نہیں ملی تھی ایک صورت البقرہ ہے اور ایک تو سورت الفاتحہ ہے دوسرے سورت البقرہ کی آخری آیات ہے آمن رسول بما آیا من رسول ہی ان دونوں سورتوں کا بھی بہت ہی زیادہ اہتمام ہونا چاہیے نبی علیہ السلام رشاد سماتے صحیح بخاری کی حیات میں بخاری روایت میرے بھائیو اتنی بڑی چیز اور کیا ہو سکتی ہے نبی رہستہ سماتے من کرا تین آج تھی بن من آخر سورت بکرا جس مسلمان نے رات کو سونے سے پہلے پہلے سورت البقرہ کی دونوں آیتوں کی تلاوت کر لے گا لا کافا ہو اب پوری رات بھر کے لیے کافی ہو جاتی ہے کیا کافی ہو گئی نمبر ایک نمبر ایک ایک انسان اگر تحجد کی نماز نہیں پڑھ سکتا تھا اگر سورت البکرا کی آخری دونوں آیتیں تلاوت کر کے سو گیا تو تحجد کی نماز پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے اسے و ثواب عطا کر دیا نمبر دو ایک مومن رات کو جو کچھ عبادت کرنی چاہیے تھی اگر وہ رات عبادت نہیں کر پاتا محنت مزدوری کرنے والا ہے اگر سورت البکرا کی دونوں آخری یادیں تلاوت کر لینا تو اس کو اللہ تعالی رات کی عبادت کا جو ثواب دے دیں گے نمبر تین شیطان مردود سے پنا شیطان مردود کے شر سے اور شیاتین اور جن کی شیطنت اور ان کی بدماشیوں سے بچنے کے لیے اگر کوئی مرد مومن سونے سے پہلے سورت طرح کی آخری آلات تلاوت کر لیتا ہے تو رب العالمین اس کو جن و شیطان کے شر سے چور و ڈاکو کی بدماشی سے اللہ تعالیٰ ساری رات اس کی حفاظت کر لیتے ہیں ان آیات کو ذرا یاد کریں سورت الفاتحہ کو اور سورت البقرا کی ناخری آیات کو ان کو پڑھیں تلاوت کریں اللہ اکبر حدیث کے اندر آتا ہے جب مرد مومن پڑھتا ہے آمن آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل پوری پڑھتا ہے تو ایک ایک ہر پر جب بندہ کہتا ربنا وغفر لنا اللہ مجھے معاف کر دے تو اللہ فرماتے ہیں بلا بلا چل تو نے مفرت باقی میں نے تیری زندگی بھر کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جب بھی بندہ سورت البقرہ کی آخری آیت پڑھتا ہے اور ایک چیز اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اپیل کرتا ہے تو اللہ ہیں نام نام جا میں نے جو کچھ مانگا ہم سے ہم نے تجھے دے دیا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نیک بنائی صالح بنائی محض مطلب سنت بنائے الحان عالمین ہمیں ہر قسم کے منقرات سے محفوظ رکھے الحان عالمین ہمیں سوچ الفاتحہ اور پورے قرآن کے سمجھنے پہنے تفکر کرنے اور انہیں یاد کرنے ہند کرنے کی توفیق نصیب فرمائی الحان عالمین ہم نے جو بیمار وہ شفا کلی عطا فرما جو مقرون ہے ان کے قرض کو ادا کرا دی جو پریشان ہار اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے الحان عالمین جو بھولے بھٹتے ہیں ان کو ہدایت کی پر لگا دے ارحان عالمین ہم جہاں جس ملک میں رہتے ہیں اس کو اور دنیا کے تمام مسلم ممالک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے ہر قسم کے شر سے ہر قسم کے فتنے سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہمارے حکام کو اللہ تعالیٰ آمار صالحہ کی توفیق سے فرما انہیں وہی اعمال کرنے کی توفیق دے جو ان کے لیے برے ملک کے لیے امت کے لیے امت اسلامیہ کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنے اور ان کے ہر ان کو ہر قسم کے شرور اور ہر قسم کے منقرات اور برائیاں اور ہر ایسے عمل سے اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو روک لے جو ان کے لیے ہمارے لیے امت کے لیے ملک کے لیے قوم کے لیے نقصان دہ ثابت ہو اماحم فرمین اول امینات ول مسلمین اول اللہ اشاد اللہ بالعدل عن الفحشاء والمنکر يعدكم لعلكم تذكرون ادل الله عا وادعوه يستجب لكم ود الله تعالى اکبر